حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے بیک وقت غسل جنابت کر لیا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر چار سو بارہ